نحمد ون وسلی علیہ رسولہ الکریم امہ بادو فاؤصب من منشیطان الرجیم ربش رحلی صدری ویسرلی عمری وحل من السانی یقحو کولی سیقول پارہ رکو نمبر تیرہ آیت نمبر دو سو انتیس سے دو سو اکتیس تک پارہ نمبر ٹو رکو نمبر تھرٹین آیت نمبر two twenty nine two two thirty one پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے ان آیات کا الطلاق طلاق مرتانی دو بار ہے ف کم تو روک رکھنا ہے بیمعروف بھلے طریقے سے او یا تصریحن رخصت کرنا ہے بھی احسان احسان کے ساتھ ولا یا حلو اور نہیں ہے یہ حلال لکم تمہارے لیے ان یہ کے تاخذو تم لے لو مما اس میں سے جو آ تم دے رکھا ہے تم نے ان کو شیئن کچھ بھی اللہ مگر انجے کے یخافا وہ دونوں ڈریں اللہ یہ کہ نہ یقیمہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ کی اللہ کی حدوں کو فَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر ڈر ہو تم کو اللہ یہ کہ نہ یقیمہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ کی اللہ کی حدوں کو فلا تو نہیں گناہ علیہما ان دونوں پر فیما اس معاملے میں جو افتدت بدلہ دے دے بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں عورت مونس کا سیگا ہے یہ بدلہ دے دے عورت بھی ساتھ اس کے دل کا حدود اللہ ہی یہ اللہ کی حدیں ہیں تعتدوها تو نہ تم تجاوز کرو ان سے ومئی یا تعد اور جو کوئی زیادتی کرتا ہے یا تجاوز کرتا ہے حدود اللہ ہی اللہ کی حدوں سے فَأُولَائِكَ تو یہی لوگ ہیں ہوم الظالمون وہی ظالم فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ تلاق دے اس کو فلا تہلو لہو تو نہیں وہ حلال ہوگی لہو اس کے لیے ممبادو اس کے بعد یہاں تک کہ تن کہا وہ عورت نکاح کرے زوجن شوہر سے غیرہ اس کے سوا فَإِن تَلَّقَهَا تو اگر وہ مرد طلاق دے دے اس عورت کو عورت اور مرد کے لفظ چاہے نہ بھی لکھیں میں نے آپ کو واضح کرنے کے لیے یہ چیز بولی اگر صرف لفظی ترجمہ لکھتے ہیں تو فائن پھر اگر تلقہا وہ طلاق دے اس کو فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ علیہما اوپر ان دونوں کے یتراجا کہ وہ رجوع کر لیں ان زننا اگر وہ دونوں سمجھیں این یقیما کہ وہ قائم رکھیں گے دونوں حدود اللہ کی اللہ کی حدوں کو وتیل کا اور یہ حدود اللہ کی حدیں ہیں اللہ کی کیونحا وہ بیان کرتا ہے ان کو قومن واسطے اس قوم کے یا جو علم رکھتی ہے وہ تَلَّقْتُمْ تلق تم اور جب تم تلاق دو النساء فبلغنا تو وہ پوری کریں اجل ہننا اپنی عدت کو فم سکو ہننا تو روک لو ان کو بیماروف ان بھلے طریقے سے اوسر رہو ہننا یا رخصت کر دو ان کو بیماروف بھلے طریقے سے ولا تم اور نہ تم روکو ان کو تکلیف دینے کو لیتا دو تاکہ تم زیادتی کر سکو وَمَنْ يَفْعَلْ اور جو کوئی کرے گا ذَلِكَ یہ بات فقط ظلم تو تحقیق اس نے ظلم کیا نفسہو اپنی جان پر ولا تتخذو اور نہ تم بناؤ آیات اللہ کی اللہ کی آیتوں کو خزون کھیل وزگرو اور یاد کرو نعمت اللہ کی اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر ہے وما انزل انزلہ اور جو اتارا اس نے علیکم تم پر من الکتابی کتاب میں سے والحکمہ اور حکمت میں سے یا وہ نصیحت کرتا ہے تم کو وطق اللہ اور ڈر جاؤ اللہ سے موں اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ بکل الشعین ہر چیز کے ساتھ علیم علم رکھنے والا ہے یا ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے بس جی اب ہم تلاوت سنیں گے طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا